حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سفر میں اپنی سواری پر نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے سواری کا منہ جس طرف بھی ہوتا امام مالک نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ کے شاگرد عبداللہ بن دینار نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر سات سو چوالیس